اگر کوئی غریب آدمی ہے تو ایک سے بھی عقیقہ ہو جائے گا اگر وہ غریب اس کے علاوہ مال نہیں ایک بھی جائز